عثمان بن عثمان غطفانی اور روح بن قاسم نے عمر بن نافع سے عبید اللہ کی سند سے اسی کے مانند حدیث بیان کی اور دونوں نے تفسیر یعنی قضاء کی وضاحت کو حدیث کا لاحقہ بنایا الگ سے بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکاسٹھ